امام مالک نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے اور انہیں ان کے والد اسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر یعنی سفر حدیبیہ میں تھے رات کا وقت تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کچھ پوچھا لیکن اس وقت آپ وہی میں مشغول تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر نہ تھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر پوچھا آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر پوچھا آپ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا عمر تیری ماں تجھ پر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے تین مرتبہ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور مسلمانوں سے آگے نکل گیا مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی وہی نہ نازل ہو جائے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے سنا ایک شخص مجھے آواز دے رہا تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کوئی وہی نازل نہ ہو جائے پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے اور وہ مجھے اس تمام کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے پھر آپ نے سورہ انا فتح نہ لگا فتح مبینہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے کی تلاوت فرمائی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار ایک سو ستتر